السلام علیکم students I hope you are all fine and ready for our fourth lecture today آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ basically current perspectives on health and illness پہ ہے اس لیکچر میں میں نے جس طرح آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا پچھلے لاسٹ لیکچر میں کہ آج ہمارا جو فوکس ہے وہ دو پرسپیکٹوس پہ ہوگا زیادہ ایک تو بایو میڈیکل پرسپیکٹو پہ اور دوسرا بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹو پہ اور کسی حد تک زیادہ بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹو پہ ہوگا بایو میڈیکل ماڈل کی تھوڑی سی پہلے ہم بات کرتے چلیں کہ exactly what is biomedical model کیونکہ بایو میڈیکل ماڈل جو ہے وہ ہیلتھ سائیکالوجی کا کی ڈیولپمنٹ میں اور گروتھ میں پہلے آیا اور اس کے بعد بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹو جو ہے وہ آیا تھا جس طرح آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلے پہلے یا دوسرے لیکچر میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نائنٹین سینچری میں جو ڈیولپمنٹ زیادہ میڈیکل فیلڈ میں ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب کہ میڈیکل پروفیشن نے ہیومن ہیومن جو اٹاپسی تھی جب اس کی اجازت دے دی کیونکہ it was only after the process of dissection of the human body کے ہیومن فنکشننگ کے بارے میں اور ڈیزیز کے بارے میں اور ڈیزیز پروسیسز کے بارے میں ایک بہتر اندازہ ہونا شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈائسیکشن کے ساتھ ساتھ فزیکل انویسٹیگیشنز اور میڈیکل ایگزامینیشنز جو تھے ان ان کی مدد سے ہمیں ہیومن فنکشننگ کے بارے میں بہت معلومات نئی نئی ڈیٹا نئی نئی انفارمیشن جو ہے وہ ملنی شروع ہو گئی اسی طرح 1856 میں the origin of the species جو تھی ایک کتاب جو تھی ڈاوین کا تھیسس جو تھا ڈاون نے وہ پبلش کی تھی اور that was the first time جب ایک اس فارم میں ایک تھیسس کی فارم میں جو ایولیوشن آف مین کائنڈ ہے اس پہ فوکس کیا گیا اور انسان کی جو امپورٹنس جو ہے in context of the environment and nature اس کا اس کو ایک نئے انداز سے یو you نو know, دیکھا گیا اور اس کا جو بایولوجیکل ایلیمنٹ ہے انسان کا اس پہ نئے انداز سے فوکس کیا گیا تو یہ جو یہ جو نیا ماڈل ہے یہ جو بایو میڈیکل ماڈل جو ایوالو ہوا اس میں فوکس جو ہے وہ بایولوجیکل آئیڈینٹی پہ بہت زیادہ ہوا اور یہ جو تھیسس تھا ڈاون کا اس سے ایک چیز ایک اس چیز کو بہت تقویت ملی کہ ہر ایل ہر چیز ہر ہر جاندار چیز جو تھی اس کی biological biologicalness being a biological being پہ فوکس جو تھا وہ ایک نئے انداز سے سائنٹسٹ نے میڈیکل پروفیشنلز نے دینا شروع کر دیا تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اس وقت اٹھ رہا ہوگا کہ what is the biomedical model biomedical model جو ہے میڈیسن کا اس کو کئی طریقوں سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے میں اس کو ایکسپلین کچھ سوالوں کے جواب دے کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پہلا سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ what cause illness according to the biomedical model جو ڈیزیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو یا تو باہر سے ہمیں ملتی ہے باڈی یا یہ اندر پیدا ہوتی ہے انٹرنلی پیدا ہوتی ہے تو یہ جو ڈیزیز ہیں یہ پھر مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتی ہیں you know we may have a psychiatric problem اسی طرح کچھ ایسی ہیں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں جس میں بے شمار ہمارے ڈے ٹو ڈے بیماریاں جو ہیں یو نو فلو ہے اور بے شمار ہیں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں جس میں ہرپیز ہے you know it's viral infection اور پھر کچھ ایسی ہیں جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ ایک قسم کا ملتی ہے اپنے پیرنٹس سے تو اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک پری ڈسپوزیشن کہ ہمیں وہ چیز ایک قسم کی ملی بزرگوں سے بڑوں سے تو یہ تو کچھ کاز ہیں بایو میڈیکل ماڈل میں this is how we tend to at illness دوسرا جو سوال اٹھتا ہے وہ ہے کہ who is responsible for this illness تو جو بایو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے انہوں نے ان کی سوچ یہ تھی کہ کیونکہ بیماری جو ہے وہ اس کا تعلق انسان سے اکثر باہر سے ہوتا ہے کہ باہر سے مل جاتی ہے یا کوئی انٹرنل ایسے پروسیسز ہیں جس کی وجہ سے مل جاتی ہے تو لہذا بایو میڈیکل پرسپیکٹو میں بیماری کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کلائنٹ کو یا پیشنٹ کو یا انڈیویجول پہ نہیں ڈالی جاتی اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی you are responsible for this condition اور this illness that you are suffering from بلکہ پیشنٹس کو people who are suffering from a disease اور ان کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے اور ان کو بلکہ وکٹم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے وکٹم کے طور پہ دیکھنے سے مراد ہے کہ یو you نو ان ایک قسم کا یو you نو know, ان ان کو اس طرح تصور کیا جاتا ہے کہ you know it's been inflicted upon them for no you know reason of their own تو لہذا ایک ایک کنسیڈریشن کا ایک احساس سے ان کو دیکھا جاتا ہے تیسرا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ how should illness be treated کہ یہ جو بیماری جو آ گئی اور ہو گئی اب اس کا کیا کیا جائے آئی مین آیا اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے یا علاج نہیں ہونا چاہیے کس قسم کا علاج ہونا چاہیے تو جو بایو میڈیکل ماڈل ہے اس کا فوکس ہے کہ ہاں اس کا علاج ضرور ہونا چاہیے اور یہ جو علاج ہے اس کی جو شکل ہے وہ اکثر یا ویکسینیشن کی فارم میں ہوتی ہے یا سرجری کی فارم میں ہوتی ہے یا کیموتھراپی کی فارم میں ہوتی ہے یا ریڈیو تھراپی کی فارم میں ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی فارمز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے چار فارمز کا ذکر کیا ہے ویسے تو اور بھی فارمز ہیں لیکن ان چار فارمز کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا مقصد جو ہے جو بیسک ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک فزیکل لیول پہ اس کی باڈی میں کی باڈی کی اسٹیٹ میں ایک چینج یا ایک تبدیلی لائی جائے جس سے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے چوتھا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری ہو گئی اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے آیا پیشنٹ کی بنتی ہے ڈاکٹر کی بنتی ہے پیرنٹس کی بنتی ہے کس کی بنتی ہے تو بایو میڈیکل ماڈل میں جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ میڈیکل پروفیشن کے اوپر ہی ڈالی جاتی ہے so it rest on the medical profession so doctors are responsible for the treatment of the condition the illness اور the disease you know patient himself can't cure so it's the medical profession جن کے اوپر رسپانسبلٹی جاتی ہے تو میڈیکل پروفیشن پہ جب رسپانسبلٹی جاتی ہے کیونکہ میڈیکل پروفیشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ماڈل جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ دیکھتا ہے اور ایکسپرٹ کا کام جو ہے وہ کیا ہے ایکسپرٹ کا کام ہے کہ اپنی نالج کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انسائٹ کو کو استعمال کرتے ہوئے یو you نو know, اس بیماری کا کوئی حل ڈھونڈے اور اس کا ٹریٹمنٹ اس انداز سے کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ میڈیکل پروفیشن کے آدمی جو کہ اکثر ڈاکٹر ہوتا ہے اسی کی بنتی ہے پانچواں سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ what is the relationship between health and wellness کہ صحت اور بیماری کے درمیان کیا تعلق ہے you know how do they relate with each other within the biomedical model health اور النس جو ہے ان کو کوالٹیٹیولی ڈفرینٹلی دیکھا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو آپ ہیلدی ہیں یا آپ بیمار ہیں تو ادھر اور کی کنڈیشن میں دیکھا جاتا ہے ان کو ایک کنٹینیوم پہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک اسپیکٹرم ہے جس کے ایک اینڈ پہ ہیلتھ ہے اور دوسرے اینڈ پہ یو نو النس یا بیماری ہے اور دے آر کنیکٹڈ اس طرح نہیں دیکھا جاتا ان کو ٹو سیپریٹ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس طرح this is black and this is white so this is you know black is being ill اور ہیونگ اے ڈیزیز اور being unhealthy and white is like you know being healthy تو اس انداز سے اس کو دیکھا جاتا ہے ایک اور جو چھٹا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ what is the relationship between mind and body as far as these biomedical scientist and practitioners are concerned یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ how do see the functioning of the mind and body تو اس میں موٹی موٹی سی ایک بات ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ بایو میڈیکل پریکٹیشنر جو ہے یا اسپیشلسٹ جو ہے وہ ان دو چیزوں کو مختلف دیکھتا ہے وہ ان میں آپس میں کوئی مائنڈ اور باڈی کا ریلیشن شپ قائم نہیں کرتا وہ کہتا ہے مائنڈ ایک چیز ہے اور باڈی دوسری چیز ہے سو so, ایک مائنڈ باڈی اسپلٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کی بیسس پہ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو ہم کئی دفعہ ڈیولسٹک ماڈل کا نام بھی دیتے ہیں کہ you know mind is one thing and body is the other thing اسی طرح اس کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے بایو میڈیکل پروفیشنل کی کہ جو مائنڈ ہے وہ is not capable of influencing physical conditions اور physical matter so in other words you know they see mind کہ بھائی مائنڈ وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے اس کا تو کام ہے سوچنا یو نو فیل کرنا اس طرح کی سے فنکشنز ہیں مائنڈ کے لیکن مائنڈ کا جو کام ہے وہ کوئی بیماری کوز کرنا نہیں ہے یہ جو پیورلی ایک فزیکل ایک باڈی کا کام ہے کیونکہ باڈی جو ہے اس کی اسکن بھی ہے اور مسلس بھی ہیں اور اس میں ہڈیاں بھی ہیں اور اس کا میں دماغ بھی ہے اور مختلف آرگنز بھی ہیں تو چینجز جو ان ایریاز میں ان آرگنز میں ان باڈی پارٹس میں جو چینجز آتی ہیں اس سے بیماری جو ہے وہ ہوتی ہے so therefore the biomedical specialist use to or they tend to look at you know mind and body to very very سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ what is the role of psychology in health and illness اب یہ میں بایو میڈیکل پرسپیکٹو سے ساری بات کر رہا ہوں اس سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو جو بایو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کہ فزیکل بیماریاں جو ہیں وہ سائیکولوجیکل چیزیں تو کاز کر سکتی ہیں مثلا اگر ایک انسان کو لٹ سے کہ وہ کینسر کا مریض ہے سفرنگ کینسر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب کینسر کی وجہ سے he can have a psychological feeling of being sad اور psychological state of being depressed لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ڈپریشن اور سیڈنس کی وجہ سے اس کا کینسر جو ہے وہ ایوالو یا ٹریگر نہیں ہو سکتا تو ان ان, ان کا جو so therefore they they very strongly feel کہ سائیکولوجیکل اسٹیٹس جو ہیں they can be a cause of the physical state you know they can be caused by the physical state but physical states can not be caused by psychological states تو آئی تھنک یہ ایک بڑا واضح سارٹ آف فرق ہے ان کا ہیلتھ اور النس کے درمیان ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کا now I would like to talk about how does health psychology focus and look at biopsychosocial model health psychology جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا challenges the mind and body split وہ مانتا نہیں ہے health psychology doesn't believe in that kind of spirit جو بایو میڈیکل ماڈل میں آپ آپ نے سنا میں نے آپ کو بتایا کہ they they talk in of split but health psychologist جو ہے دے چیلنج دیٹ وہ کہتے ہیں نہیں رول آف مائنڈ جو ہے اٹ از ناٹ اونلی کہ جی مائنڈ جو ہے وہ کئی چیزوں کو کئی فزیکل کنڈیشنس کو کئی بیماریوں کو کاز بھی کرتا ہے اور کئیوں کا افیکٹ بھی ہوتا ہے so therefore they would of the view that the mind is both a cause at times and at times and effect of certain condition اور ان کی ٹریٹمنٹ آف ویلنس جو ہے وہ اس انداز سے ہونی ضروری ہے جہاں پہ there is you know a connection between mind and body I would not be too wrong in seeing that health psychology is probably the only field in psychology جو پوری طرح سے یہ بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ یقین کرتا ہے اور اس کو ایڈہیئر کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے سو بایو سائیکو یہ جو بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے can be understood in terms of the same وہ جو میں نے سات کوشچنز آپ کو بایو میڈیکل ماڈل کے حوالے سے کیے تھے اسی حوالے سے اگر ہم سات سوال وہی والے ریپیٹ کرے تو میرا خیال ہے کسی حد تک you will be able to understand what this biopsychosocial model is پہلا سوال کیا تھا یاد ہے آپ کو میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں پہلا سوال تھا what cause illness health psychology suggest کرتی ہے کہ جو النس ہے it is you know it can be because of many reasons تو ان ادر ورڈز وہ ایک کسی سنگل کوزل فیکٹر پہ یقین نہیں کرتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ there are multitude of factor جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا سملرلی ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے it tries to move away from linear model جو ہیلتھ کا جو ریلیشن شپ کا تھا کہ جی یا you you are are healthy یا sick where this particular model وہ کہتا ہے کہ النس جو ہے can be caused by a combination of factor اور یہ جو کمبینیشن آف فیکٹر ہے اس میں فزیکل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے جیسا وائرس اس میں سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے یو نو جیسا کوئی بہیویئر کے ایشوز یا بلیفس کے ایشوز اس میں سوشل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے جس طرح امپلائمنٹ کا فیکٹر ہے so therefore you know it doesn't necessarily have to be a single factor causing it can be multi-dimensional it can be a multidimensional a equation جس میں تینوں فیکٹر جو ہیں وہ ایک اپنے اپنے انداز سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلا جو سوال اٹھتا ہے وہ ہے کہ who is responsible for illness in like the biomedical model اس میں وہ پیسو وکٹم کا تصور جو ہے وہ انڈیویجل کی طرف یا انسان کی طرف نہیں لیا جاتا اس میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہے اس کی اپنی رسپانسبلٹی کسی حد تک بنتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو پھر اپنا پراپر علاج کرائے تو so they've for in like the biomedical model اس میں آپ نے دیکھا کہ the responsibility to some degree of keeping healthy and of maintaining health جو ہے that falls on the individual you know not on anything ایئرس اگلا جو سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ how should illness be treated اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بات کی تھی کہ جی وہ ویکسینیشن اور انجیکشن اور ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی سے النس ٹریٹ کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ جو جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کا انداز ذرا فرق ہوتا ہے وہ صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ سے you know it's not treated بلکہ کئی دفعہ انکریج کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے بلیف سسٹمس کو بھی پروو کرے وہ اپنے ویلیو سسٹم کو بھی دیکھے یو you نو know, وہ ایسی اسٹریٹجیز بھی اس کو سکھائی جاتی ہیں کہ وہ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ اسے وہ کنٹینیو کرے فالو کرے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ٹریٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کمپلائنس جو ہے پیشنٹ کی وہ ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے تو کمپلائنس جو ہے اس کے لیے آپ کو پیشنٹ کو اکثر اوقات ذہنی طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پہ ایسی کنڈیشنز جو لٹ سے کہ بڑی لمبی چلتی ہیں وہاں تو بہت زیادہ ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فرق ہے between the biomedical model and the biopsychosocial model اسی طرح اگلا جو سوال ہم نے بایو میڈیکل ماڈل میں بھی پوچھا تھا اور اس میں بھی ہم وہی کرتے ہیں کہ who is responsible for treatment اس میں تو ہم نے کہا تھا کہ بایو میڈیکل ماڈل میں کہ جی doctors are responsible for the treatment تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کافی حد تک پیشنٹ پہ ڈالی جاتی ہے اور پیشنٹ کو رسپانسبل بنایا جاتا ہے دا ٹریٹمنٹ اور جب ہم پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو we talk of the person as a whole کہ اس کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں اس کی ساری ڈائمینشنز جو ہے اس کی لیونگ کی جن میں physical intellectual social you know spiritual psychological یہ ساری کی ساری جو ہے دے ان کا ایک انٹرپلے ہوتا ہے تو اس میں پیشنٹ کو وکٹم جو ہے تصور نہیں کیا جاتا آف دا کنڈیشن تو یہ ایک بڑا سٹل فرق ہے اسی طرح اگلا ایک جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ what is the relationship between health and illness how does the social model look at health and illness اس میں ایک کوالیٹیو فرق ہے النس جو ہے اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا جیسا بایو میڈیکل ماڈل میں دیکھا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے بایو میڈیکل ماڈل کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف ہیلتھ ہے اور دوسری طرف النس ہے اب اس ماڈل میں جو النس ہے اس کو کنٹینیوم پہ دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہ it is not that you healthy or ill it is that you are on a continuum you know تو کنٹینیوم پہ موومنٹ ہوتی ہے کنٹینیوم کی موومنٹ سے مراد ہے کہ آپ کئی لائف اسٹائل ہیلدی ہوتے ہیں کئی انہیلدی ہوتے ہیں ہیلدی لائف اسٹائل آپ کو زیادہ بہتر ویل بینگ کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک ہیلدی لیونگ کی طرف لے کے جاتے ہیں انہیلدی لائف اسٹائل جو ہے وہ آپ کو النس کی طرف لے کے جاتے ہیں یو نو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں سو دیو فور اس میں یہ جو اسپیکٹرم جو ہے یہ ڈائنامک اسپیکٹرم ہے بیکاز اس پہ لوگ ایک جگہ پھنسے نہیں رہتے بلکہ وہ موو کرتے رہتے ہیں اور یہ اس اسپیکٹرم کی ایک خوبی ہے ایک اور جو سوال بڑا اہم سوال ہے very important question that is what is the relationship between mind and body how does the biopsychosocial model or people adhering to this model look at the relationship between mind and body تو اس میں they do not separate the mind and body in that typical classical manner as a biomedical they is a very close link you know ان دونوں چیزوں کے درمیان اور وہ جو لنک ہے اور جو کنیکشن ہے جو ریلیشن شپ جو ہے جو انٹریکشن جو ہے that does have a very important role to play اور ایک ہولسٹک ویل بینگ کے لیے انسان کی صحت کے لیے ان اس لنک کو اس کنیکشن کو یو نو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے سو دیو فور انہوں نے جو کانسیپٹ پیش کیا وہ یہ تھا کہ مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ جو انٹریکشن ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں تو مائنڈ کئی دفعہ باڈی پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور کئی دفعہ باڈی جو ہے وہ مائنڈ پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ مائنڈ اور باڈی کو انہوں نے ایک چیز تصور نہیں کیا چیزیں یہ دو مختلف ہی ہیں لیکن ان کا انٹریکشن جو تھا اور ان کے درمیان ایک رشتہ جو تھا وہ انہوں نے یو نو اس کو ایمفسائز کیا اور اس کو فوکس کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ دو مختلف چیزوں کے درمیان میں ہی ڈیولپ ہوتا اس کے لیے دو ڈسٹنکٹ چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک ہی چیز کے درمیان میں رشتہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ دو چیزوں کے درمیان میں رشتہ پیدا ہوتا ہے so therefore you know this was you know this is how they tend to see this relationship between mind and body another very important I would like to raise at this juncture raise کہ what is the role of psychology in health and illness I mean this is a very very key question اور اس کوشچن کا جو جواب بایو سائیکو سوشل ماڈل میں ملتا ہے وہ یہ ہے دیٹ ہیلتھ سائیکولوجی جو ہے نا وہ ریگارڈ کرتی ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز کو not only as a consequence of a but also as a cause of a so therefore اس ماڈل میں psychological factors are unlike the biomedical model جہاں پہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ جی psychological factor can be a consequence of illness لیکن یہ جو ہمارا بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ psychological factors can both be a cause and a consequence of a medical condition اور اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہوں گا اور واپس بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹو پہ آنا چاہوں گا اور تھوڑا سا یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ what part of it is bio what is what do the bio you know psycho and social آپ کو یاد ہے پہلے لیکچر میں میں نے آپ سے ایک کہانی اسی نریٹ آپ کو کی تھی سارا کا نام شاید آپ کے ذہن میں آ جائے you know I talk about this girl name was Sara and she was going to a school اور وہ بڑی ماشاء اللہ صحت مند تھی موٹی تھی تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ وہ جو اسٹوری اگر آپ کو یاد آ جائے تو I think you will be able to click exactly you know کہ کیا ایلیمنٹس جو اس کی کنڈیشن کے تھے وہ بایولوجیکل تھے فار انسٹنس اس کا اوور ویٹ ہونا اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی والدہ جو تھی وہ بھی اوبیس تھی وہ بھی اوور ویٹ تھی اور ہیوی تھیں ایز اے چائلڈ تو therefore you know there a very good chance that Sara کا جو موٹاپا تھا اس کی اوبیسٹی جو تھی اس کا جو فیٹ ہونا جو تھا اس کا اوور ویٹ ہونا جو تھا that you know that probably had a biological base to it and she had probably inherited that thing from her mother mother side اسی طرح اس کے اگر ہم غور کریں کہ اس کو عادت تھی بہت زیادہ فیٹی فوڈس کھانے کی فاسٹ فوڈس کھانے کی اور کوئی ایکسرسائز نہ کرنے کی یہ جو بیہیویئر تھا this to some degree we can safely assume had probably a psychological basis to it یہ اس کی اپنی انگزائٹی تھی وہ اپنی انگزائٹی میں زیادہ کھاتی تھی یہ اس کی اپنی جو ٹینشن تھی ان کو وہ ڈیل کر رہی تھی زیادہ کھا کے and so forth I mean so probably there was you know dimension, psychological dimension psychological element to this story story میں ایک سوشل فیکٹرز کا پلے بھی جو تھا وہ بھی ہمیں کسی حد تک ملتا ہے سوشل فیکٹرز کے پلے میں یو نو فار انسٹنس کہ اس نے آپ کو یاد ہے کہ اس کی امی کو بھی یہی والدہ کو بھی یہی عادت تھی کہ وہ زیادہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کرتی تھیں یو نو جو ان کو نظر آتا تھا وہ کھا لیتی تھی فیٹی فوڈس کھاتی تھی یو نو برگرز بڑے کھاتی تھی اور اس طرح کی چیزیں بہت کھاتی تھی اور اسی طرح ان کو ایکسرسائز وہ نہیں کرتی تھی in spite of being you know overweight she you know did not develop a habit of of doing any exercise تو یہ کسی حد تک یہی چیزیں سارا میں بھی ہمیں بعد میں ملتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ یہ جو تھا یہ پرابلم ایک سوشل فیکٹر تھا لیکن ایک اور سوشل فیکٹر جو بہت نمایاں ہے اس سٹوری میں وہ اس کے یو نو اسکول میٹس کا رویہ تھا you know how they related to Sara you know اس کی اسکول میٹس جو تھے وہ جب اس کو چھیڑتے تھے دے وہ ٹونٹر اور پھر اس سے جو پیرنٹس جو ہوتے تھے وہ بڑے اپسٹ ہوتے تھے اور اپنا کنسرن شو کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ پیرنٹس نے سارا کو کہا تھا کہ بھائی تم جم بھی جوائن کر لو ریکریشن پروگرام بھی جوائن کر لو تو وہ جو چیزیں تھیں وہ کیوں کہیں تھی وہ اسی لیے کہیں تھیں کیونکہ وہ جب سنتے تھے ہر روز کہ سارا آ کے انہیں بتاتی تھی کہ children making fun of me they would taunt me you know they would look at me when I would go the cafeteria to eat تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک سوشل پرسپیکٹو میں ایک ان کا اس پہ امپیکٹ پڑتا تھا تو یہ اس تو آپ آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح یو نو یہ یہ بایولوجیکل سائیکولوجیکل اور سوشل جو ایلیمنٹس تھے یہ ڈائمینشنس تھیں وہ سارا کے کیس میں بھی ان کا ایک امپیکٹ جو تھا وہ اس پہ پڑا تو اب میں آپ کو کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بایو سائیکو سوشل ایلیمنٹس کے بارے میں بات چیت کروں گا now let's look at the role of biological factors یہ جو ٹرم بایولوجیکل فیکٹر ہے یو نو یہ ہے کیا چیز یہ جو ٹرم ہے یہ انکلوڈ کرتی ہے جینیٹک مٹیریلس کو یو نو چیزیں جو ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے اپنے فور فادرس سے یو نو یہ وہ چیزیں ہیں you know which are given to us I mean we have no choice in there is no choice from our side that we don't make any choice they just handed over to us تو they include elements you know جو جن کا تعلق ہماری فیزیولوجیکل فنکشننگ سے ہوتا ہے for example you know whether the body جو ہے ہماری does that contain any any you know any structural defects کوئی میل فنکشننگ تو نہیں ہے کسی قسم کی ہمیں انہیریٹ ہوتی یو نو میل فنکشن سے مراد ہے کہ کوئی لیٹ سے کوئی ہارٹ ویلو پرابلم تو نہیں ہم نے کوئی انہیریٹ کی یا ہم نے کوئی اور ایسا کوئی برین ڈیمیج تو نہیں انہیریٹ کیا تو یا کوئی اور ایسی امپیئرمنٹ تو آرگنس کی تو نہیں انہیریٹ کی انہیریٹنس یا کنجینیٹل پرابلمس ہوتی ہیں ہمارے ہم انہیں کہتے دوسری چیز جو ہے جو انہیریٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم جو ہے ہمارا باڈی کا وہ کیسا ہے اس کا میک اپ کیسا ہے I mean what how does it fight the infection یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی کافی حد تک وی انہیریٹ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ وہ بیماری کا سامنا بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں ان کو جلدی کی بیمار ہی نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہیں جو بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک امیون سسٹم کی ایک ہماری انٹرنل ریزسٹنس اور ہماری انٹرنل جو پروگرامنگ ہے دیٹ اے امپورٹنٹ پارٹ اسی طرح تیسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں کچھ کنڈیشنس کو یو نو جیسا ہمارے some of suffer from allergic reactions you know ٹھنڈ سے الرجی لائٹ سے الرجی ڈسٹ سے الرجی پولن سے الرجی یو نو کچھ ایسے فوڈز ہیں جن سے الرجی کہ مچھلی کھائی تو الرجک ریئیکشن ہو گیا تو یہ جو سینسٹیوٹی ہے یہ بھی ہمیں کئی دفعہ یو نو بایولوجیکلی ہمیں ملتی ہے we inherit some of these allergies اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یو you نو know, یہ الرجیز کئی دفعہ ہمارے فیملی کے اور ممبرز میں بھی موجود ہوتی ہیں سو so, باڈی جو ہے وہ بیسکلی بڑی کمپلیکس سی چیز ہے بیکاز اس میں کئی قسم کی آرگنز اور کئی چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں I mean the bones nerves other organs you know and and then they are tissues cells so so یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی ایک نازک سی چیز ہے اور اس اس کا جو بیلنس ہے اور اس میں چینجز جو ہے وہ بڑی کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں تو ایک ایفیشینٹ اور افیکٹو جو سسٹم ہے ایک بایولوجیکل سسٹم جو ہے وہ ڈپینڈ ریلی really کرتا ہے کہ یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں یہ سارے حصے جو ہیں اس مشین کے وہ آپس میں کس یو نو خوش اسلوبی کے ساتھ they interact and they relate اگر مشین ٹھیک کام کرتی رہے تو it's wonderful I mean invariably ہم بیمار نہیں ہوتے لیکن اگر ہمارا انٹریکشن آپس میں چیزوں کا کمپوننٹس کا اس میں اگر کوئی خلل آ جائے یا کوئی گڑبڑ ہو جائے یا کوئی امبیلنس ہو جائے تو پھر you know that cause illness and such a condition for us now another very important factor that I would like to mention here and talk about is the role of psychological factors یہ جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں پہلے بات ہم نے یو نو بایولوجیکل کی کی اب ہم سائیکولوجیکل کی کریں گے what are these psychological factors when we talk of psychological factors we are basically talking of three things I am sure you like to know what those three things are پہلی چیز اس میں کوگنیشن ہے دوسری چیز اس میں ایموشن ہے اور تیسرا ایلیمنٹ جو ہے اس کو موٹیویشن کہتے ہیں نا let see what cognition is کیا ہوتا ہے cognition cognition is mental activity ہماری جو ہم یوز کرتے ہیں in perceiving things in seeing things in thinking in believing in synthesizing you know in trying to figure out what are solution of problems یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوگنیشن کے دائرے میں آ جاتا ہے تو the question how does cognition affect health and illness suppose for instance مثال یہ آپ سوچیں کہ آپ اسٹرانگلی ایک چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ جی لائف جو ہے is not worth living unless I have you know a big house or a big کار اگر اس طرح کا تصور آپ کا ہے کہ I can only enjoy life if I have a big house or a big کار تو کیا آپ آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اب اسی طرح فار انسٹنس آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو life is not worth living تو when the life if you do not have these things or if you have these things to a lesser degree تو what will happen you know you would be prone to feeling low and depressed and have and be more to illness اچھا لیٹ سے کہ اگر آپ کو سگریٹ پینے کا شوق ہے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ جی سگریٹ پینا چھوڑ دے کیونکہ اس سے صحت آپ کی جو ہے وہ بڑی جل, بڑی خراب ہو سکتی ہے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک لنگ کا کینسر ہو سکتا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ یو you نو know, آپ کہیں گے پتہ نہیں جب ہونا ہوگا ہو جائے گا ابھی کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے یو نو کوئی ابھی تھوڑی ہو جائے گا تو یو نو تو اگر اس طرح کی اس طرح کی سوچ آپ کی ہے تو پھر آپ وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ جلدی کے نہیں چھوڑیں گے سملرلی اگر آپ کو لیٹ سے کہ پیٹ میں درد ہوتی ہے اور پیٹ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ہو سکتا ہے درد ہوئی ہو اور آپ کا ایکسپیرئنس یہ ہو کہ وہ درد ہوتی ہے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر جب آپ کو درد ہوتی ہوگی تو آپ انویریبلی کہیں گے کہ نہیں خیر ہے یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے دس پندرہ منٹ ہوتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے تو why reach out for help why you know seek treatment تو آپ probably you not seek treatment اگر انلیس کے یہ آپ کے پیٹ درد جو ہے یہ کئی گھنٹے نہ چلے تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں یہ کوگنیشنس کا اس میں دخل ہے سوچ کا دخل ہے تو ان ادر ورڈس ہم اپنے آپ کو you know there a dialogue you know there a film that runs inside our mind ہم اپنے آپ کو کچھ میسیجز دے رہے ہوتے اور یہ جو میسیجز ہیں یہ کوگنیشنس کراتی ہیں کیونکہ انہیں میسیجز کو پہ ہم عمل کرتے اسی طرح emotions was the other factor and other dimension جن کا میں نے ذکر کیا تھا ایموشن کیا ہوتی ہے emotion is a subjective feeling that we have اور یو نو ایموشنز جو ہے وہ ہم میں سرٹن کائنڈ آف وہ وہ افیکٹ کرتی ہے ان کا ایک افیکٹ ہمارے تھاٹس پہ بھی پڑتا ہے تھاٹس ہمارے جو ہے وہ خاص قسم کی اگر تھاٹس ہیں وہ ہمارے اندر کچھ فیزیولوجیکل چینجز بھی پیدا کر سکتی ہیں فار انسٹنس سم ایموشنز جو ہیں آر پازیٹیو اینڈ پلیزنٹ جو پازیٹیو اینڈ پلیزنٹ ایموشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں خوشی اور جو نو کی فیلنگ پیدا کرتی ہیں بٹ اسی طرح کچھ ایموشنز جو ہوتی ہیں وہ نگیٹو ہوتی ہیں اور جو نگیٹو ایموشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں اینگر فیئر اور اس طرح کی کنڈیشنز لائک سیڈنس یا یہ conditions like you know feeling feeling upset you know یہ پیدا کر سکتی ہیں تو یہ جو ایموشنز ہیں یہ ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے ہیلدی فیلنگ اور ہماری النس سے کئی انداز سے کئی طریقوں سے فار انسٹنس دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں اینڈ ریلیٹیولی پازیٹیو لوگ ہیں اور چیزوں کو پازیٹیولی لیتے ہیں ان کی وہ کم بیمار ہوتے اور in other words they are less prone to disease or towards اور یہ جو لوگ ہیں they are also likely to take better care of themselves اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ بیمار ہو بھی جائے تو یہ فوراً اپنا اپنا علاج کرواتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ آپ بڑی جلدی اپنا علاج کرا لیتے ہو اور وقت پہ ہر چیز کو اٹینڈ کر لیتے ہو because you know because you have a very positive feeling around yourself لیکن آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کچھ فیملی میں یا کوئی دوست احباب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو جو اپنا اپنی پرواہ نہیں کرتے جب تک ان کی وہ بہت ہی زیادہ شدید کسی بیماری میں انوالو نہ ہو جائے یا الجھ نہ جائے یا بیمار نہ ہو جائے I mean they don't easily reach out for help تو یہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ انسان کے اپنے اندر کس قسم کی فیلنگ ہے اگر پازیٹیو فیلنگ ہے تو وہ ہر چیز کو پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں اپنی لائف میں چاہے وہ ہے وہ ہیلدی ایشوز ہوں چاہے وہ النس سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں وہ اپنا خیال کرتے ہیں زیادہ ریسپانسبلی بہیو کرتا ہے اور اگر نگیٹو فیلنگز اور ایموشنز زیادہ انسان میں ہیں تو پھر وہ اپنی نگلیکٹ کسی حد تک کئی دفعہ کرتا ہے تو اسی طرح جو تیسرا ایلیمنٹ ہے جس کا ذکر کیا تھا وہ موٹیویشن تھی واٹ از موٹیویشن ہر چیز جو ہم کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فورس ورک کر رہی ہوتی ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ why is it that we choose to take a certain direction and then we persist on it مثلا آپ نے سوچا کہ آپ کو یو you نو know, اپنا بیچلرز ان سائیکالوجی کرنا ہے اور آپ نے پھر اس کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہوگی اور کر بھی رہے ہیں تو یہ موٹیویشن ہی ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے اتنے سیمسٹرز بھی اس کے کور کیے اتنے کورسز بھی سائیکالوجی میں لیے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی بھی پڑھی اور پھر اور کورسز بھی پڑھے اور اب آپ آج ہیلتھ سائیکالوجی کا کورس پڑھ رہے ہیں تو this is all because of your motivation یہ موٹیویشن ہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے اسی طرح ایک شخص جو موٹیویٹڈ ہوگا ہیلدی رہنے کے لیے وہ ایفرٹ کرے گا وہ کسی ایکسرسائز پروگرام کو جوائن کرے گا وہ ایسی اور بھی ایکٹیویٹیز کو سرچ کرے گا جس سے کہ اس کا ایک ہیلدی لائف سٹائل بنے ہیلدی لائف سٹائل رہے اور وہ صحت مند رہے یہ بھی سارا موٹیویشن ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ موٹیویٹڈ ہیں کچھ بڑوں کی اچھی چیزوں کو اپنانے کے لیے ان کو اپنا پرسنالٹی کا حصہ بنانے کے لیے یو you نو know, وہ بڑے کی یا کسی بزرگ کی یا کسی ٹیچر کی یا کسی اور کی وہ چیز کو فوراً اپنانے کی کوشش کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اس بات کو اور پھر اس پہ محنت کرتے ہیں اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میں ایسے کئی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پہ بچوں کے کہنے کی وجہ سے بزرگوں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا you know father father all his life but when the children started to emphasise and and focus say look dad I want you to quit smoking is not good for your health it can کونگ cancer it can you know cause you heart problems وہ انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ جو چھوڑ دے نا یو نو تیس چالیس سال سگریٹ پینے کے بعد اگر باپ نے بچوں کے کہنے پہ اگر ایک چیز چھوڑ دی ہے تو یہ what does it mean it shows that children are important for the father and he was motivated by the children تو motivation in that way you know is a very important factor and it helps to be health now I would like to talk about another very important dimension role of social factor پہلے آپ کو میں نے بایولوجیکل فیکٹر کا رول بتایا اس کے بعد یو نو میں نے آپ کو سائیکولوجیکل فیکٹر کا رول بتایا اور اب میں آپ کو سوشل فیکٹر کا رول بتانا چاہتا ہوں as we all know that we live social world اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ we are are a social social animal because we we live in in world not living isolation ہم کوئی اکیلے تو نہیں رہ رہے اس دنیا میں I mean we are constantly you know living with people people dealing all all sorts of of and being in kind situation تو یہ جو ریلیشن شپس ہمارے ہیں I mean you you know know these relationships are are with with people some time they آپ جا رہے ہیں بازار میں تو آپ کے جان پہچان والے لوگ آپ کے ساتھ کے محلے کے رہنے والے لوگ یو نو وہ ملتے ہیں آپ کو دے آر پھر you know they are friends یہ وہ رشتے ہیں جو بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں جو دوستی کے رشتے ہوتے ہیں اور maybe family members and with groups so therefore ہمارا جو سوشل ملیو ہے وہ بہت وسیع ہے آئی مین اس میں اور ہر قسم کے لوگ ہیں تو یہ جو ہمارا انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا بڑا انٹرسٹنگ سا انٹریکشن ہے کیونکہ اس میں یو you نو know, ہم ہمارا لوگوں پہ اثر پڑتا ہے you know we are impacting we are influencing you know ہماری بات چیت سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے سے ان پہ اثر پڑتا ہے اینڈ سملرلی ان کی بات چیت سے ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں سے you know they are affecting us so therefore we are not لگ isolation I mean there is a constant kind of a bombardment of things that آرپنگ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے بٹ یو نو اٹس لائکنگ اسٹارڈرس ہماری طرف سے کچھ چیزیں جا رہی ہیں لوگوں کی طرف وہ ریسیو کر رہے ہیں لوگوں کی طرف سے کچھ چیزیں ہمیں آ رہی ہیں we are are receiving them but social world جو ہے وہ یہ آٹھ دس دو چار لوگوں کی نہیں ہوتی سوشل ورلڈ ہماری بہت وسیع ہے I mean so many different people that become part of our social world اور آئی مین اس میں uh, ہماری کمیونٹی ہمارا محلہ ہماری فیملی یو نو بے شمار لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور ان سب کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے اس کا ایک گہرا اثر ہمارے سوچ پہ ہماری صحت پہ اور ہمارے جذبات پہ پڑتا پڑتا ہے I mean lot of times we are not aware of that اس چیز کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ وہ جو ایک انیشیل پیریڈ ہوتا ہے ٹرانزیشن ہوتی ہے اس میں ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جب ہم ایک اپنے سپورٹ سسٹم سے کٹ کے نکل کے آتے ہیں تو اس اس, اس سے جو ایک سینس آف ایلینیشن اور ایک اپنے آپ کو نئے سرے سے اپنی اینکرنگ کرنی پڑتی ہے ایک نئے ایک سوشل انوائرمنٹ میں اس وقت ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ what sort of emotional support وہ جو پرانا ہمارا سسٹم تھا بیک ہوم اس کا کیا اثر ہم پہ پڑتا تھا اور کیسے ہمیں ایک سینس آف ویل بینگ اس سے ملتی تھی تو اس طرح کے سچویشن میں ہمیں کئی دفعہ اس چیز کا ریئلائزیشن ہوتا ہے آگے پیچھے کئی دفعہ نہیں ہوتا we just sort of take it for granted اسی طرح مختلف ویلیوز جو ہے ہماری جو سوشل ویلیوز جو ہے کمیونٹی کی ویلیوز جو ہے ان کا بھی ہم پہ ایک اثر پڑتا ہے فار انسٹنس اگر ہماری ویلیو جو ہے وہ یہ ہے کہ جی being fit and healthy is good تو پھر often we would respect it اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ویلیوز جو ہے یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہمیں دیتا ہے ہمارا فار انسٹنس میڈیا جو ہے میڈیا ہمیں یہ ویلیو دیتا ہے ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ جی وہ ہم میڈیا کو فالو کرتے کہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تو میڈیا جو ہے وہ بھی ایک پازیٹو رول بھی پلے کرتا ہے in promoting health but mind you ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ میڈیا جس جیسے پازیٹو رول پلے کرتا ہے in telling us what's healthy and what's good for us similarly sometimes ہم میڈیا سے کچھ نیگیٹو میسجز بھی لے سکتے ہیں آئی مین لیکن کئی دفعہ دیکھنے میں یہ یہ بھی آتا ہے کہ media can play a negative part also can play negative role also کہ فار انسٹنس کسی سیلیبریٹی کو یو نو جس کو ہم سب جو ہے وی لک اپ آن ٹورڈز ہم اور ہر اگر اس کو دکھا دیا جائے کہ جی وہ سگریٹ پیتا ہے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے کہ خاص طور پہ چھوٹے بچے یا یو نو ینگ بوائز اور girls may imitate want may want to model that celebrity تو this can be a negative impact of the media also but چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایز سائیکالوجسٹ جو ہے ایز ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے ایک میسج جو ہے وہ یہی دینا چاہیے کہ what is healthy and what is not healthy I mean that is very very essential دیکھنے میں یہ آیا کہ ایڈولیسنٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر سگریٹ وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں کئی دفعہ پیئر پریشر میں آ کے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی باقی دوست بھی پیتے ہیں تو اگر ہم نے نہ سگریٹ پیے تو we would be look down as odd people اور مین ان ہوں گے تو یہ جو پیئر پریشر جو ہے یہ خاص طور پہ یہ پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے درمیان یہ بڑا ایک پاورفل انسٹرومینٹ ہے اسی لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس عمر میں آپ کے کئی دوستوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ٹرائی آؤٹ کی ہوں گی یا انہوں نے سگریٹ پینے شروع کر دیے ہوں گے ہو سکتا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیے ہو لیکن but that is the time when we try to copy other people اس میں کئی دفعہ میں نے میں جب بچوں کے ساتھ کئی کام کرتا ہوں خاص طور پہ لیٹ سے کہ جہاں پہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں اور ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا وجہ ہے سگریٹ پینے کی وہ کہتے ہیں جی we you know we feel cool and it's thing to do کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کالج میں یا اسکول میں لوگ کہیں گے یہ کس کس کہاں کس پلانٹ کی مخلوق آ ہے یو نو تو یہ ایک جو چیز آ گئی ہے نا کہ I should be like everybody yes اور I should be like the majority that has started to cause lot of stress and pressure on people تو یو نو اسی طرح اور بھی کلوز ریلیشن شپ جو ہے جس میں فیملی ہے یو uh, نو اور قریبی جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہاں، وہ بچوں کے لیے ایک مثالی میسیجز اور مثال قائم کریں کہ فار انسٹنس خود سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے سگریٹ نہ پیئیں تو انہیں خود بھی سگریٹ نہیں پینی چاہیے اور فار انسٹنس اگر وہ کار میں جا رہے ہیں تو انہیں سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے تاکہ بچے کو یہ میسج ملے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا جو ہے امپورٹنٹ اینڈ uh, اس میں سیفٹی انوالوڈ ہے اسی طرح وہ اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھیں اسی طرح وہ اپنی یو نو ہیلتھ کا خیال رکھیں وہ ایکسرسائز کریں اور اس طرح کی چیزیں کریں تو آج کے لیکچر کو میں اسی جگہ پہ I would like to and it کہ آج ہم نے اپنے لیکچر میں بایولوجیکل سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز پہ غور کیا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ میں اس ان فیکٹرز کا جو انٹرپلے ہے اس پہ غور کروں گا اور اس پہ مزید بات چیت کروں گا تو you take care of yourself till till next time انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور خدا حافظ